حضرت ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حجت کیا چنانچہ میں نے حضرت اسامہ اور بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنے کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ پر کپڑا بلند کیے ہوئے تھا اور ان کی یہ خدمت اسی طرح رہی حتیٰ کہ آپ نے جمرہ اقبہ کو کنکریاں مار لی ابو داود حدیث نمبر 1834